مقدمہ چودھویں صدی کا اختتامی سال دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لیے ایک نہایت ہی مبارک سال ثابت ہوا کہ اس میں دارالعلوم میں ایک اہم کام کا آغاز کیا گیا ایک مستقل تعلیمی ادارہ اس غرض سے قائم ہوا کہ اس میں طلباء کو دعوت و تبلیغ کے اصول بتائے جائیں اور اسلامی فکر کی تربیت دی جائے اس ماہد کا نام الماہد العالی لی دعوی والفکر الاسلامی تجویز ہوا اس کا پہلا تعلیمی سال بہت ہی کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا کہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے قرآن کریم کے اسلوب دعوت پر اور ڈاکٹر یوسف القرضاوی مدزلہو نے فکر اسلامی کے موضوع پر محاذرات یعنی لیکچرز دیے جہاں تک قرآن کے اسلوب دعوت کا تعلق ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس ماہد کا اہم ترین موضوع تھا بلکہ خود دارالعلوم کے تربیتی تخیل کا آئینہ دار تھا ندوے کی تاسیس جن مقاصد کے لیے ہوئی تھی ان میں اہم ترین مقصد دعوت دین کے لیے ذہنی و علمی تربیت کرنا تھا اگر آپ ندوے کے نصاب پر ایک نظر ڈالیں تو صاف نظر آئے گا کہ پورا نصاب جس محور کے گرد گھومتا ہے وہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ ہے اور تبلیغ و دعوت کی روح اس پورے نصاب میں کار فرما ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء نے عربی زبان کو ایک ایسی زندہ زبان کی طرح پڑھانے کا نظم کیا جو صرف کتابوں میں محدود نہیں بلکہ وہ تقریر و تحریر علم و ادب تبلیغ و دعوت اور سیاست و صحافت کی زبان بھی ہے بر صغیر کی درسگاہوں کے درمیان اللہ نے ندوہ کو اس خصوصی توفیق سے نوازا جس کا محرک سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ عربی زبان دعوت دین کا اولین ذریعہ ہے اس کے ذریعے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی تہ تک پہنچا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم سورہ ابراہیم اور ہم نے جس پیغمبر کو بھیجا اس کی زبان وہی تھی جو اس کے بھائی بندوؤں کی زبان تھی تاکہ وہ واضح کر کے بتا سکے دارالعلوم ندت العلماء کے نصاب تعلیم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے بر صغیر کے مدارس میں پہلی مرتبہ قرآن کریم کا نس متن سلف کی تفسیروں کی روشنی میں نصاب میں داخل کیا قرآن کریم اور ادب یا ادب عربی یہی دو بنیادی عناصر ہیں جن سے دعوت و تبلیغ کا ذہن تیار ہو سکتا ہے اور اس کی صلاحیت و قدرت پیدا ہو سکتی ہے اور جب تک کہ قرآن کریم سے شغف نہ ہو اور وہ ایک زندہ کتاب کی طرح نہ پڑھا جائے اور عربی زبان کا صحیح مذاق حاصل نہ ہو اس وقت تک دین کی صحیح فکر اس کے اولین ماخذ سے حاصل نہیں کی جا سکتی ایک دائی اور مبلغ میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے اس کو کس طرح کا انداز گفتگو اختیار کرنا چاہیے وہ حکمت کیا ہے جو تبلیغ دین کے لیے ضروری ہے اور جس کے بارے میں قرآن کریم کی ہدایت ہے ادعو الى سبیلی ربی کا بالحکمتی والموعظت الحسن سورة النحل اے پیغمبر لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ ان سوالات کے جوابات خود قرآن کریم میں موجود ہیں اور وہ اتنے اچھوتے اور نرالے انداز میں ہیں کہ اس سے زیادہ دل نشیں انداز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا قرآن کریم نے قصص کے ضمن میں انبیاء کرام کے مکالمات نقل کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ان سے اگر کسی نے کج بحثی مجادلہ کج بحثی کی تو انہوں نے کس انداز سے اس کا منہ بند کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کس لہجے میں سنائی نافرمانوں کو وعید کس اسلوب میں دی گئی دعوت کن الفاظ میں کس طریقے سے اور کس اسلوب سے دی یہ بنیادی اصول ہیں جن سے کوئی مبلغ یا مبلغ دین بے نیاز نہیں ہو سکتا اور کسی ملک میں اور کسی زمانے میں بھی انبیاء کرام کے طریقہ کار کو نظر انداز کر کے دین کی دعوت نہیں دی جا سکتی اس ماہد کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت الاستاد مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر محاذرات کا سلسلہ شروع فرمایا اور یہ ماہد انہی کی توجیحات کا ثمرہ ہے اور ان آرزوؤں کا حاصل ہے جو بانیان ندوۃ العلماء کے دل و دماغ میں پرورش پاتی رہتی ہیں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی سے بہتر اس موضوع کا حق شاید ہی کوئی ادا کر سکتا ہے اس لیے کہ اولاً آپ کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا وہ ذوق دیا ہے جو اہل زبان کو عطا ہوتا ہے اور اہل زبان میں بھی ان کو ملتا ہے جن کے اندر فطری اور وجدانی ذوق ہوتا ہے اور جس کو وہ اپنے علم و مطالعے سے جلا دے جلا دیتے ہیں دوسرے اس لیے کہ قرآن کریم آپ کا خاص موضوع ہے اسی کے طالب علم آپ رہے ہیں اور سال ہا سال اسی کی تعلیم دی ہے اس کا ذوق ان کے ریشے ریشے میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے شاخ گل میں جس طرح باد سحر گاہی کا نم مولانا نے تبلیغ و دعوت کا کام عمومی درس قرآن سے شروع کیا تھا جس کا سلسلہ ادارہ تعلیمات اسلام اور لکھنؤ کے تبلیغی مرکز میں سال ہا سال جاری رہا اور جس میں شہر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات اہل علم اور عامت المسلمین بڑی تعداد میں بڑے ذوق و شوق سے شرکت کرتے تھے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بھی تقریباً دس سال تک آپ نے مختلف درجات میں قرآن مجید کا درس دیا ان کی تصنیفات اور تحریروں میں قرآن مجید کے مطالعے و تدبر اور ذوق و شغف کا فیض صاف نظر آتا ہے اور ان کی وہ تقریر و تحریر کا تاثیر کا بلکہ تقریر و تحریر کی تاثیر کا راز ہے یہ مصرع ان کے حسب حال ہے آنچے کردم ہم از دولت قرآن کردم مزید برآں آپ کے متعدد مقالات اور مستقل کتابیں موجود ہیں جو قرآن کریم کے بعض اہم مسائل و مباحث کی فکر انگیز تفسیر تسلیم کی گئی ہیں اردو میں مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی اس کا ایک نمونہ ہے جو آپ کے ان افادات و مضامین کا مجموعہ مجموعہ ہے جو انیس سو چالیس اکتالیس میں دارالعلوم ندوت العلماء میں اثنا درس میں مرتب و قلم بند ہوئے تھے سورہ کہف کی تفسیر میں آپ کی مستقل کتاب جو اصلاً عربی میں الصراع بین الایمان والمادیہ او تأملات فی صورت الکحف کے عنوان پر شائع ہوئی پھر اس کا ترجمہ اردو اور انگریزی میں شائع ہوا معصورہ دعاؤں کی ادبی بلاغت کو ایک مقالے میں قلم بند فرما چکے ہیں جس میں دکھایا ہے کہ جامعیت اور انسانی ضروریات کا اس درجے ادراک اور باریک بینی کے ساتھ ہر ہر حاجات کو سامنے لا کر اس کے لیے مناسب ترین الفاظ میں دعا کرنا بلاغت نبوی کا موجزانہ اسلوب ہے پیش نظر خطبات دراصل وہ لیکچرز ہیں جو آپ نے عربی میں ماہد عالی کے طلبہ کے سامنے دیے تھے ان کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے یکجا کیا گیا مولانا کی نظر ثانی کے بعد وہ روایہ من ادب دعوتی فی القرآنی و سیرہ کے نام سے یہ کتاب متبع ندوت العلماء سے شائع ہوئی میں اپنے عزیز طلباء مولوی ظریف احمد اور مولوی محمد صدر الحسن کا شکر گزار ہوں کہ ان عربی محاذرات کے جمع کرنے اور ان کو مرتب کر کے نقل کرنے میں انہوں نے گراں قدر مدد کی مقام مسرت ہے کہ اس کتاب کے عربی سے اردو میں منتقل کرنے کا نازک اور مشکل کام اسی درسگاہ کے ایک لائق و نامور فاضل اور دونوں زبانوں کا پاکیزہ ذوق رکھنے والے اور صاحب قلم ڈاکٹر مولانا عبداللہ عباس ندوی استاد جامعہ ام القرآن مکہ معظمہ کے ہاتھوں انجام پایا جو اس خدمت کے لیے ہر طرح موزوں تھے اور جو اس کی بہتر سے بہتر صلاحیت رکھتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ان خطبات سے علماء و مبلغین اور عام مسلمانوں کو مستفید فرمائے اور اس سلسلے کو نافع بنائے اور مولانا کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے واللہ ولی التوفیق و بہی الثقہ محمد رابع حسنی ندوی صدر ماہد دعوت و فکر اسلامی دارالعلوم ندوۃ العلماء